حسنیت وہ یہ ہے کچھ دنوں سے ایسا ہوا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا وہ قصہ کیا کہ وہ سینے میں کچھ کینا ہے تو ہاں عرض کرتا ہوں عرض کرتا ہوں جز گما جز گما اور تھا ہی کیا میرا جز گما اور کیا ہی تھا اور تھا ہی کیا میرا بس فقط میرا نام تھا میرا جز فقط اور تھا ہی کیا میرا بس فقط میرا نام تھا میرا نہ کھتے پیراہن سے اس گل کی ہاں، ہاں۔ نہ کھاتے پیراہن سے اس گل کی سلسلہ بے سبا رہا میں ہاں، نہ کھاتے رہن سے اس گل کی بے ہاں، ہاں، ہاں۔ سب رہا میرا مجھ میں خواہش ڈھونڈنے کی نتی مجھ میں خواہش ڈھونڈنے کی نتی مجھ میں کھویا رہا خدا میرا مجھ میں خواہش ڈھونڈنے کی نتی مجھ میں سوال جان بھائی زحمت کیجئے پھر پھر زحمت کیجئے خواہش ڈھونڈنے کی نتی مجھ میں کھویا رہا خدا میرا کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا کتنا آسان ہے پتا میرا ہاں، ہاں، کیا کوئی تک پہنچ نہیں سکتا کتنا آسان ہے پتا میرا کیا بات ہے کتنا آسان ہے پتا میرا جب تجھے میری چاہ تھی جانا جب تجھے میری چاہ تھی جانا بس وہی وقت تھا کڑا جب تجھے میری چاہ تھی جانا جب تجھے میری چاہ تھی جانا بس وہی وقت تھا بس وہی وقت تھا کا میرا خودکشی کر لے جان لے وہ اگر خودکشی کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے میرا خودکشی کر لے جان لے وہ اگر خودکشی کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے مدعا میرا ہاں، خود کشی کر لے جان لے وہ اگر عالم تر کے مدعا میرا آ چکا پیش وہ مربت سے آ چکا پیش وہ مربت سے اب چلوں کام ہو چکا ہاں۔ آ چکا پیش مروت مربت آ چکا پیش وہ مربت سے بس چلوں کام ہو چکا میرا بس چلوں کام ہو چکا میرا آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج ایک یار مر گیا میرا آج میں خود سے ہو گیا مایوس آج ایک یار مر گیا